www.attableague.com The Reviver of Iman اور یہاں سے چلے ہیں جہاں اصل خدمات مریض ہوں شکر کا اور پھر روزہ اور سفر جب آپ ذرا سی دعا فرمائیں گے دو لگائیں گے توجہ تاکہ کچھ بات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آیت سے ایسے سے گفتگو چل رہی ہے کل یہ بات تھی کہ شیطان اور گندا ماحول برا ماحول یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو کپڑے پر قائم نہیں رہنے دینا چاہتی اس کے کپڑے کو خراب کرتی ہے نقص ہے شیطان ہے اور برا ماحول ہے نفس اللہ انسانی بدن میں ایک ایسا جوہر اور ایک ایسی چیز رکھی ہے جس میں خیر کا مادہ بھی ہے شر کا مادہ بھی وہ انسانی باڈی میں ایک اسٹیل رکھی ہے قدرت رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خیر کی طرف بھی چل سکتا ہے شر کی طرف بھی چل سکتا ہے اور قرآن کریم میں صرف نفس کا مسئلہ ایسا ہے جس کو ہم تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسندوں کے ساتھ بیان کروایا پسند کسی بات کی بھی ہم تعالیٰ نے نہیں کھائی وہ شن سے سے جو قسمیں شروع ہوئی تو شمس کی قمر کی ریل کی نہار کی زمین کی آسمان کی چھ سات چیزوں کی پسند کھانے کے بعد پھر ہم تعالیٰ نے نقص کی حالت بیان کروائیں کہ ہم نے نقص فرمائیں یعنی کروائیں ضرورت ہے جس میں رب رقب خیر و شن کے دونوں مادے رکھے ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے اس کو پاک اور صاف کیا اور اس کو درست کیا اور اس کو کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مرتی میں ملا دیا ناکام ہو اس کے لیے تباہی کی شکل نفس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا جی کا تقاضا تقاضے مسائل تقاضے ہوتے ہیں خواہش اور نفس کے پیشے نظر انجام نہیں ہوتا بہر وہ ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں وقت کی ضرورت مل جائے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ملے ہیں اور بڑے صاحب کمالات بہت بڑا خیر ان کا دلی میں رہتے تھے اور بڑی ان کی شہرت ان کو ایک بیماری لاگت ہو اور وہ بیماری پھر کی دلّی میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بار مردوں میں بے ہوش ہو جاتا ہے کبھی پانی کی وجہ سے بھی اثر ہوتا ہے آگ کی وجہ سے اثر ہوتا ہے تو اس میں خاص قسم کی بے ہوشی لاگت ہوتی ہے آدمی کو اس کو آدمی میں سرا کی بیماری جاتا ہے ہو جاتا ہے آدمی یہ مرد تھا اور اس سے تکلیف تھی ان کے زمانے میں ایک جوگی تھا اور جو بھی لوگ بڑی ریاضت کرتے ہیں تو محنت سے مشقت سے نفس کے اندر ایک قسم کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے محنت مشقت سے نفس کے اندر ایک قسم کو اجالا پیدا ہو جاتا ہے یا قوت پیدا ہو جاتی ہے مگر مقبول امدا ہونے کا دار و مدار نفس کی ریاضت اس قسم کی نہیں ہے بلکہ ابتدا شریعت ورنہ جو بھی محنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھ چھ مہینے تک کھڑے ہیں کئی کئی سال تک لوگوں کو کپڑا نہیں کریں ہاتھ ہاتھ طرح کر دیا تو کئی دنوں تک اسی طرح یہاں تک کہ ہاتھ خشک ہو جاتا کیچڑ ایک مکمل بال بولے ہو گئے میں جمعے ہیں بس وہی چاہتے ہیں نفس کو تکلیف دی جائے اور نفس کی تکلیف کی وجہ سے نفس کی ترقی ہوگی خدا کا قرب ہوگا حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے اللہ عبد شام ہوں کی خوش مندی ہے اس کا جو ہے اس کی رضامندی کا دار و مدار اس کی بنیاد سمجھ کا اتباع ہے اور دوسری بات اور بھی ہے امام غزائی ہم کو مارے لکھا ہے کہ جب آدمی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس کی خوشی ناخوشی رضامندی ناراضگی ہم نہیں جان سکتے تو کو روبو ہے اس نے دیکھا آپ کا عالم جس کو اللہ اپنا جذبہ دکھلا دے اور اندر میں الغیر بات ہے تو اس کی خوشی اور ناراضگی رضامندی اور ادم ربانی کیسے معلوم ہوگی اس کی شکل یہ ہے کہ ہم تارا نے نظروں کے راستے سے اپنی خوشی و ناخوشی مخلوق پر ظاہر کروائی تو جب تک نگریوں کا اتباع نہیں ہوگا ہم تارا کا قرب میں نزدیک حاصل نہیں ہو انبیائی ہم سے ہٹ کر آپ کتنے ہی بھوکے رہیں کتنے ہی پریشانی اٹھائیں کتنی دھوپ کتنے کتنی ننگے رہیں اور جب عقل ماری جاتی تو ایسی سوچتی ہے ہمارے یہاں گڑیا میں ہم نے دیکھا بچپن میں ایک ساڑو آیا بالکل کالا کلوٹ معلوم ہوتا ہے کہ شب جیجور کی خدمت ہے اس کے پانا ہماری اس کو سمجھا سورا اس کے سامنے پریشان ہو جائے کوے اس سے شرمندہ ہو رات کے ڈبرے اس سے آدمی ہو بالکل کالا اور پھر انتہائی کالا ہونے کے ساتھ ساتھ اجالا بھی کر رکھا تھا کہ ایک کپڑا رنگ کرنے میں اوپر میں نیچے میں آگے میں پیچھے میں دائیں میں بائیں تو بولا وہ گرما تم بعد جہاں سو کا بات کو وشواس تھا جیسے وہ مہتا تھا کانپور میں لوگ چھاوی ان کے بارے فرما جیسے تو بہت کالا تھا اور ہنستا بڑی دور سے تھا اور دانت انتہائی سفید تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ ہنستا تو ہم کو کالا دانت انتہائی سفید اور آواز زور کی کرا دی تھی تو وہ کہا کرتا تھا اس کے بارے میں کہ فی ہے گرما تو وہ راج ہوں برقی ہے قرض بھی ہے اس کے ساتھ بجلی کی کہتی ہے دوبارہ کوئی سادھو آیا تو ہم نے دیکھا کہ مہاواری عورتیں تو چھین دو نکلی گھر میں سے اور بہت حسین و جمیل عورتیں اچھے لگا تھیں تو نکلی اور نکلنے لگا اس کا طواف کیا بچپن میں ہمارا تھا ہم نے اس کا چکر لگایا ایک دو تین تو اس کے بعد اس کو گھر میں لے اور ایک قلم پر بٹھایا قلم پر بٹھانے کے بعد تشت نیچے رکھا تھا کہ منگل پشت رکھنے کے بعد پھر دودھ لایا گیا اور دودھ سے اس کے پیشاب ہوا کو دھویا اور وہ دودھ ایسا تھا جس کو تبر کے طور پر سب نے دیا تو اکر جب ماری جاتی ہے تو تھی مگر اس میں فلسفہ تھا وہی آپ حکمت یہ ہے کہ انسانوں میں سو کو اس بات سے دھوکہ ہوا کہ جہاں کہیں آدمی کو فائدہ نظر آیا اس شہر کے آدمی کو جھک جائے اگر درخت فائدے کی چیز ہے تو اس کے آگے جھوم گیا پانی فائدے کی چیز ہے تو اس کے آگے جھوم گیا آگ فائدے کی چیز ہے تو اس کے آگے جھوم گیا حتیٰ کہ شرمدار جو آگے نسل ہے اس سے کیونکہ سلسلہ چلتا ہے نسل کا اس لیے اس سے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں منشی جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سوا من سونے کا بڑا من بنانا چاہتے ہیں شرم شرمدار اس سے پرورش ہوگی یہ جی بلکہ قدیم تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے ایسا یاد کرتا ہے میں نے اپنے فخر الدین صاحب سے سنا ایک ارشاد انہوں نے رضان کی بات کی کہ پرانے زمانے میں ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں کسی زمانے میں ابتدائی بہت شروع جنگ میں کوئی شہزادہ تھا وہ شہزادہ پہاڑ جا کر ٹھہرا اور اس پہاڑ پہ اس کے ساتھ ایک گائے تھی اس گائے کا دودھ پیتا تھا نہروں کا پانی تھا گائے کا دودھ تھا اور بھی کچھ کھاتا تو اس کے جتنے ماننے والے تھے ان کے ذہن میں گائے کی عظمت بن گئی اور گائے کی پرست پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں جانے جائیں سے دونوں طرف سے پتھرا ہوا ادھر سے پتھر چلے ادھر سے پتھر چلے پتھر ٹکرائے ہیں تو اس سے شرارے نکلے چنگانی نکلی فائر آگ نکلی تو ایک قوم کا تصور تصور ہوا ان کا کہ آگ میں بہت پاور اور قوت ہے آگ ہی کی پرس کرنا چاہیے اس کے آگے جڑ جانا چاہیے تو گائے جو تصور وہ قائم ہوا آگ کے اثر پیدا ہوئی کیونکہ آگ ظاہر ہوئی تھی پتھر سے اور پتھر بنتا ہے مٹی سے کمبر اس وجہ سے ہمارے پتھر بھی پڑھے شروع کر دی بلکہ بعد میں تو ہر ایک کمزور کا شمر بننا شروع ہونا تو گائے کا عظمت کا تصور فائر کا تصور پتھر کا تصور اور جہاں کہیں پھر منفاط اور فائدہ معلوم ہوا وہاں پر پیشانی انہوں نے جھکائی یہ شرک کی گہرست ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے بابو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں الفاظ بھی عجیب فرمائے کہ بڑی بدل اسلام کہ مجھے میری روایت کو سند پرستی سے ہوتے اور اسلام کا مرجمان میں بتوں کی جتنے پچھلے ہیں تمام سے کرنا چاہیے اور شرکت سے بچوں تو جائیں تو یہ جملے بات سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک جوگی تھا تو خاجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ جوگی سر میں مرض کرتا ہے سرد مرض کے حقیقت مرض ٹھیک لینے کی کہ انسان کے قوت خیال کو اللہ نے عجیب و غریب طاقت خیال کو عجیب قوت و طاقت دی ہے جیسے اخلاق تو خیال کی جب بہت زیادہ قوت ہوتی ہے تو اس سے تصرفات کا ضرور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دھیان کرتا توجہ کرتا بیماری بلکی کھینچتا کا دن کرتا ہے شکل کی جیسے دوا ہوتی ہے تو کی والی شکل ہے جیسے دوا جو ہفتہ آنا شیفا برقر فرماتے ہیں تو وہ تو توجہ برباد فرماتے شادی کے بارے میں ہو نہیں سب کا شادی ہفتہ آنا ہے اسی لیے پرانے قدیم اس کا سے پہلے کہ شاہ شاہی لکھتے تھے حسرت لیے جو وہی شفا نہیں شفا تو ہوا بھی تو اس کا یہ کام ہے دین نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ کو اس کے بعد لے جائیں کہ بے نیتی کی بیماری آج کے ختم ہو جائے انہوں نے کہا کافر ہے میں اس کو زیر احسان دینا نہیں چاہتا منع کر دیا ظاہر ان کے منع کرنے کے بعد اس کی تھی پھر قصہ یہ ہوا اسی پھر گرگی ہوئی تو مریدین نے آپس میں سوچا کہ حضرت جب گرگی اور بے ہوشی اور ہم اٹھا کے لے جائے تھا اور وہاں گا بیماری چلی جائے گی ڈانٹیں گے برداشت کر لیں ہم اور تو یہ ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہو جائے ایک دفعہ مرگی کا دورہ پڑا حضرت کو بے ہوشی ہوئی تو بہت بڑے بزرگ خاجہ نظام الدین اور بڑی کرامتیں اور حالات ہیں تو اٹھا کر مریض میں نے لے لے گردی دیا تو جو بھی سزار کے ہمارے بڑے ہیں صحت ہیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ان کی بیماری کو آپ علاج کریں اس کا دور ہو کسی طرح کارن اس نے دھیان دیا بہت محنت کیا ہوا شخص تھا بہت پاورفل شخص تھا تو اس کی توجہ کرنے پر ہر تعالیٰ نے شفا عطا ہونا کی مہنگی دور ہوئی کیونکہ شاخی مطلب تو ہر تعالیٰ شان ہے اب جب وہ ہوش میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ جو بھی سامنے ہے مریضی بھی آنا غصہ ضرورت ہے ٹھہرا ہوگا مگر بڑے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ہر جگہ انہوں نے سوچا کہ جوگی کی وجہ سے میرا جسمانی مرض دور ہو ہے جس کی تکلیف دنیا میں کیوں میں ایسا ہوں کہ میں اس کے روحانی مرض کو دور کر دوں جس کی تکلیف ہمیشہ کی آخرت کی روز سے نجات مل جائے تو خوش ہوئے اس کے بعد اس نے کہا کہ جوگی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہنر آپ کو کیسے نصیب ہوا یہ کمال آپ کو کیسے ملا اس نے کہا ہمارے جو گرو تھے اور ہم ان کے چہرے تھے انہوں نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا نفس جو کہے جن کا خواہش کرنے پکا رہا ہوں اس کے خلاف چلنا تو تم باقمال بن جاؤ گے یہ تھی موقع کی بات فوراً خواجہ صاحب نے فرمایا ان سے کہ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا نفس اسلام قبول کرنے کے لیے کہتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اب بڑے کشمکش میں کشمیں ہاں کیسے جائیں اس لیے جنب سے انکار کرتا ہے انکار کا اظہار کیسے کریں کہ اپنے اصول میں پھنس جاتے ہیں شیخ کی وصیت میں تو توار کرتے بنتی ہے انکار کرتے بنتی ہے الجا ہے پاؤں یار میں وہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کہ وہ خود ہی پھنس پڑے اس میں تو تھوڑی دیر آئندہ شائع کرتے ہیں اس کے بعد کہا کہ باقی میرا نفس سے انکار کرتا ہے اسلام قبول لیتا ہے کہا کہ پھر اپنے گرو کی نصیحت پر عمل کیجیے جو بات مقصد بخار رکھتے ہیں جس کے اسے قبول کیجیے تو اسلام لانے سے جو لفظ انکار کر رہا ہے اسلام میں آئی کرنا پڑے جب دن میں اسلام آ گیا فوراً انہوں نے اشد اب آپ دیکھیے کہ اس مقام پر اس نے سلوک کیا اور خود ایک حدیث دعا فرمائے نبی میں ندی میں لے کہ کسی کافر کا احسان مجھ سے نہ رہے فاجر کا لفظ ذکر فرمایا ہے جس کا مطلب اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کا جان لا دن میں ہندی میں مطلب اکاسی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی مداخلت کرنا پڑے تو غرض یہ کہ یہ بڑے لوگ تھے اور ان کی نظر سے ہم کا آنا کی کتاب پر اللہ پر تو اس کے ہمیشہ کے برس کے ادارے کا سبب بن گیا اور شخص کا اپنے مقصد کی مخالفت کر اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ اس زمانے کے جو جوگی قسم کے لوگ تھے ان میں بھی صداقت تھی اور صداحت حقانیت تھی کہ جو بات ہوتی تھی اس کو ظاہر کرتے تھے آج کی طرح ڈپلومیسی اور پولیٹیکل جو ہے بن جاتے ہیں سب اور غلط گھٹانا اراؤ شنا وہ مزاج نہیں تھا وہ مجھے یاد آیا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہروپیہ تھا وہ بہروپیہ ہر روز ہوا اصل میں ہر روپ مختلف بدلنا مختلف دیش میں حیث میں حیثیت میں تو وہ جو ہے آرنگی اللہ علیہ کے بعد جس انداز سے آ کر حضرت پہچان من انداز و ملتے کوئی سہرسن والی بات بہر رنگے کا کہاں ہی جانا تم جس انداز میں بھی آؤ ہم پہچان گے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ دھوکہ نہیں کھاتے اس نے کہا کہ حضرت اچھی بات ہے میں ایسی حالت اختیار کروں گا کہ آپ چکر میں پڑ جائیں اس کے بعد وہاں سے گیا اور دکن کی کسی پہاڑی پر خدا آباد ان علاقوں میں پڑا رہا جائے گا تو باز میں ان کو لگایا اللہ ایک پہاڑی میں جا کر بیٹھا اور یہ مشہور کیا اس نے کہ بہت بڑے پاسی بندہ بہت پہنچے پہنچے ہوئے بابا ہمیں آج کل بولتے ہیں پہنچے نہیں اچھی بہت بہت بڑی شخصیت تو چرچا ہو ہو ان کی بنیادی عزت کے کام لگا کر ہو رہی ہے یہ سارے علاقے میں پھیل شدہ شدہ خبر حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ بڑے ہندو دوست آدمی تھے پچاس سال حکومت کی اور بڑے متبر سنت آدمی ہندوؤں نے ان کی تاریخ کو مشق کرنے کی کوشش کی باقی عجیب و غریب شخص گزرے ہیں بہت کام کیا ہوا بڑے گیس تو حضرت عالم جی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ بزرگ ہے ان کی شہرت کی دھوم ہے یہ جو ہے وہ خراب ہے اس کے بعد یہ پہنچے اور پہلے اطلاع دی پھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا جو واپی کچھ سوالات کی عالمگیر جی بہت بڑا عالم تھے اب اس کو ڈٹنگ کرنا تھی اب قسم کا جو تماشا کرنا تھا تو اس کے لائن کے مسائل بھی اس نے یاد کر لیے تھے جب عالمگیر کی جوابات دیے اس سے اندازہ لگائیے اس نے اچھی خاصی صلاحیت پیدا کی اپنے اور جب جوابات سے فارغ ہوئے فارغ ہوئے تو عالمگیر رنگ کو نے ایک بہت قیمتی قسم کا عطیہ ہو عطا فرمایا ہے بہت قیمتی قسم کا ہدیہ ان کے سامنے پیش کیا فرمایا ہے اب اس کو تو اپنی فرمائیے جو شان بتلائیں اس نے اور خاکہ کھینچنا تھا تو اس کو لائٹ مار کے ٹھکرا دیا عالم کی اور متاثر والا چلے آئے اس کے بعد اس دن گزرے تو عالم گی نام تمہارے سامنے آیا گھوم کے فلام کیا اور کہا کہ کہیں دھوکہ دیا کہ نہیں آپ کو میں نے کیا بھی پہنچے ہوئے باہر تھے اور بزرگ تھے اور خاص باسی اللہ بھی میرے تھے وہ نہیں تو تھا کہ جس نے جو ہے آپ کو دھوکہ دے دیا اور آپ میرے پاس آئے رہے ہوتے گئے عالمگیر خوش ہوئے اس کو انعام دیا اور انعام جو دیا تو وہ بھارت مختصر تھا تو ایک بات کہی عالمگیر جی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عظیم کہا کہ اے بہو دیا تم نے جو وہ رنگ رچایا تھا اور وہ حیثیت اختیار کی تھی اس وقت ہم نے تم کو انعام دیا تھا وہ تو بہت بڑا انعام ہے اور یہ بہت معمولی وہ رد کر دیا قبول کر کے اس کی کیا ہے بڑا عجیب جواب ہے اس نے کہا کہ میں بیٹھا تھا اس غرض سے تاکہ لوگوں کو یہ بات بتلاؤں کہ یہ سب کچرا ہے اور میں اس کی ترجیح کے لیے بیٹھا تھا تو وہ ڈبا قبا ابا پوزیشن حیثیت معاملات وہ سب ایسے اختیار کیے تھے اب اگر میں اس کو قبول کرتا تو کے اس حالت کے خلاف سب صورت میں نے اختیار جہاں جب میں نے سوچا کہ نقل اتارو تو پوری کی پوری نقل اتار اور اس میں چاہے وہ کم ملا مگر لوگ اپنے دعوے میں ساجھے بنا اور کامیاب ہو گیا آپ کو بھی پڑا اور یہ صحیح ہے چاہے وہ شکل نہ ہو تو اس زمانے میں حضرات کے جو رنگ اختیار کرتے تھے جو بھی شکل اختیار کرے وہ نبی کیفیت ہوتی تھی اگر دین کی صحیح صورت ہم اختیار کر لیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور ہم تارا کی طرف سے کا قبول کر جائے تو بات اس پر تھی کہ نفس کی مخالفت کی وجہ سے طبیعت میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور اس کشمکش اور کشش پر اور کشمکش پر ہفتانہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے اور وہ فیضان کشش کا باعث بن جاتا ہے وہی کشش درد کی شکل اختیار کر دیتی اور وہی گرو زیادہ قبول ہوتا ہے تو پوچھنے کیا بڑی تیزی کے ساتھ آدمی مراکز طے کرتا ہے کہ نفس کے اندر مقابلے کی یہ کیفیت جو ہم تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہے بہت بڑا یانپ تعلیم اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ نفس جو ہے وہ ایسا ہے کہ نظر آتا نہیں اور ہے ہر ایک کے ساتھ لگاؤ اور پھر گو کی بات یہ ہے جب انت کروڑا کروگا نیند کرا کے انگلش اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے ملنے سے جو دائیا اندر ہے بعض دفعہ اس پہ درد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے اندر دونوں نظام کر رہے ہیں فرشتہ ہے جو خیر کی تلقین کرتا ہے دانی طرف ہے تو بڑے جانب ہے وہ شر کی تلقین کرتا ہے تو ادھر خیر کی دعوت ادھر شر کی دعوت اور پھر اس کے ساتھ دونوں جو مواصل چیزیں دونوں طرف پائی جاتی ہیں کہ نفس جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو بعض شیطان کہنا شیطان کی دعوت کو نفس قبول کرتا ہے اور فرشتے کی دعوت کو اندر جب وہ ہے وہ قبول کرتی ہے تو شیطان ایک داری ہے اور نفس بھی شیطان داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر نفس ہے یہ دو چیزیں ہوئی شر کی اور اس طرف روح کی حیثیت ہے روح کی حیثیت نفس کی حیثیت اور شیطانی حیثیت تو دوسرے خالشہ ہے تو ہر شر کو قبول کرنے کی صلاحیت نفس میں ہے اور ہر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت روح کے اندر ہے مگر نفس جو ہے وہ روح سے اتنا زور رکھتا ہے اتنا زور رکھتا ہے کہ اس کی ترسر سے اس کے تعلق سے ایک ایسی مرکب ہے کہ نفس میں خیر کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے تو خیر اور شر کا جانے ہے نفس اسی لیے قرآن کریم نے نفس کے مسئلے کو سب سے زیادہ پسند کھائی اور پسند میں بھی ابتدا کی ہے شمس ہے اور شمس کی حدت اور گرمی اور تیزی مشہور ہے میرا ادھر اشارہ ہے کہ نفس کی اصلاح کے بعد میں جب تک تیزی اختیار نہیں کی جائے گی ابتدا میں اس وقت تک اس کے راہ پہ آنے میں دشواری کی شکل ہے مگر خالی تیزی نے اس میں گرمی کی بھی شکل پیش آنی چاہیے کیونکہ کمر کی قسم بھی کھائی ہے پھر ایک ہار میں نہیں بلکہ ہر تو سما کی تو وہ اس کی کیفیات بھی اس میں پیدا ہوتی ہے تو تمام قسموں کو کھانے کے بعد پھر دو باتیں بتائی کہ جس نے اسے پاک صاف کیا وہ فلاح یاد ہے اور جس کے ہاتھ میں برایا ہے ناکام ہو گیا یہ تفصیل نقطہ سننے کے لایا تو فرما پر اپنا من رکھتا جس نے نقص کو دھویا صاف کیا تسکیہ کیا اور یاد ہو فلاح کا لفظ ذکر کیا اور فلاح کے سنے لے ایک حقیقت سن لے فلاح کہتے جس کو ہے فلاح کی حقیقت ہے کہ جس میں کسی خفی شے کو پوشیدہ شے کو کھولا جاتا ہے جو کسان ہوتا ہے اسے پندرہ کہتے ہیں ابھی زمین کھولتا کھیلتا ہے اور سے چیزیں نیا برآمد ہوتی ہیں رجوب اپنا آدمی میں اس کو کہتے ہیں جس کا نچلا ہو کھلا ہوا ہو تو گویا کسی خاص محنت کے بعد کھل کر جب آسار سامنے آتے وہ ہے پلا اسی لیے مودی نے متقین کو مسئلے سے تعبیر کیا کہ اس دنیا میں جتنے اعمال انہوں نے بند کر دیے تھے کل قیامت وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی مثال ایسی دی ہے اگر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا بنے ٹیپ ریکارڈر ہے اس میں تین درجہ ایک تو یہ کہ مثلاً میں کچھ بولتا ہوں تو یہ اس میں محفوظ ہو رہا ہے میرا بولنا یہ سبور ہے اور اس کے بعد اس میں جا کر بندے میں بھونا ٹھہر جا رہا ہے یہ محفوظیت کا درجہ وجود اس کا کہ جب سے شادی ہے وہاں جا کر ان بربوں کو محفوظ ہے اور پھر یہ گھر میں جانے کے بعد اس کے کان بیٹھیں گے یا کان دبائیں گے تو چکنا چلانا شروع کر گا اور ظہور کا درجہ ہے تو خال یہ ساجر ہونا اس کے بعد موجود ہونا پھر اس کے بعد اس کا ظہور تو جتنے اعمال انسان اس دنیا میں خیر و شر سے متعلق کرتا ہے وہ سب بد وقت پہن کے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں ادھر شادی ہوا ادھر محفوظ ادھر شادی ہوا ادھر محفوظ اور پھر اس کے بعد جو برزخ میں پہنچے گا تو اس صورت میں جس شان کے ساتھ پہنچا تو ویسے ضرور ہو جائے گا تو یہاں اگر آدمی ہنستا ہے تو ٹائپ میں ہوئی آواز ہے روتا ہے تو ٹائپ میں ہوئی آواز ہے دھیرے بولتا ہے تو وہی آواز ہے زور سے بولتا ہے تو وہی کہتی ہے اسی شان کے ساتھ جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی اس سے تبصر آواز کے مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس عالم میں جیسا کچھ کیا جائے گا اس کے آثار ظاہر جائے گا تو جو لوگ فلاح یاد ہوں وہ حقیقت یہاں تخم میں ڈالتے ہیں اور اس دانے کے اثرات کو اس عالم میں پائیں گے یہاں آمان بھیج دیے اس کے آثار اس عالم میں پائیں گے حکیم حکیمت رحمت اللہ اس کے ایک اور مثال دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ بعض گولیاں ایسی ملتی جس میں پھولنے کی خاصیت ہوتی ہے اس میں سارجنک آرٹی کچھ خاص مادے ہوتے ہیں تو وہ بچے اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ موٹر بن جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ مکان بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بول بن جاتا ہے تو وہ جو شکل شوٹ گھوم کر تیار ہو رہی ہے اسی تخم میں دار تھی جس کا گزر ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ جو عمل ہم وہاں کرتے ہیں برگہ کا پانی اس پر جب پڑے گا تو اس پانی میں ہوا کے لگنے کی وجہ سے وہ اپنی شکلیں اختیار کر لیں گے جس شرم کا عمل ہوگا اس کے آسار وہاں ظاہر ہوں گے حرارت گرو گرد یہ ساری شکلیں بلکہ حضرت علامہ شاہ کشمیری اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی خاصیت ہے حرارت گرم اور نیکی کی خاصیت ہے گرو ہاتھ ٹھنڈا حاصل نے تہیا نے بھی لکھا شاہ صاحب نے بھی لکھا علامہ غریب صاحب نے بھی لکھا اور بھی علامہ لکھتے ہیں کہ گناہ کی خاصیت ہے گرمی باطن میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور نیکی کی خاصیت ہے اندر ٹھنڈک لیے امام نسائی کا رخ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے گزر کرنا یہ مندے مستحب پسندیدہ ہے اور خود حدیث میں دعا فرمائے نبی کریم صلی اللہ خطا جو میں اللہ میری خطاؤں کو پانی ٹھنڈے پانی سے برف سے اولوں سے ان کو دھو ان ساری چیزوں سے گناہوں کو دھو اب اگر آپ یہ کہیں کہ گرم پانی سے صفائی اچھی ہوتی ہے نہیں آئیے یہ اس لیے بھی کیا کہ منشا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جہنم کے گرم پانی سے آپ نہ دھوئیں اپنی رحمت کو دھو دھوتے ہی ہمارا منشا ہے اور رحمت کی طرف سے جب صفائی ہوگی تو پھر میرے کے جل کے باقی رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے تو بہرحال گناہوں کی خاصیت ہے گرمی جو اندر بن گئی اور نیکیوں کی خاصیت ہے ٹھنڈک اور جہاں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ مرنے کے بعد اندر جو مزاج بنا ہے جو کیفیت بنی ہے جو حالت بنی ہے اور جس کیفیت کا غلط ہے اس کا جو ہوگا تو اگر گناہ کیے انسان میں بہت سارے کی صورت میں گناہوں کی وجہ سے گرمی بنی ہے یا پوپڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بڑی بعد ہے جہنم کی آپ کو قبول کرنے والی کہ وہ کھینچنا چاہتی ہے غلط ادایت کو مانے جہنم کو کہ اگر آپ کی صورتیں بنایا ہوگی پریشانیوں کا سامان اور وہی نیکیوں کی ٹھنڈک اندر بن گئی جس کا ظہور کے بعد ہوگا اور وہ درج عیش کی جتنی سپنے ہیں لذت نظر اللہ جتنا ایس محرم تعالیٰ کی سوچتے ہیں وہ سارے شرموں کو کھینچنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو میرا نفس ایک ایسا مادہ ہے کہ جس میں حرارت بھی ہے برو بھی ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے جنت کی طرف بھی لے جاتا ہے جہنم کی طرف بھی لے جاتا ہے تو ہو رہا خاص طور سے قسمیں کھا کر اس کے اندر جو ہے مسلح ہونے کی کیفیت پیدا کرنے کی طرف توجہ وقت افلاح جو فلاح یاد ہوا اور بعض بڑے اربانی تفصیل لکھتے ہیں جو پرانے ترین میں جس عمل کے ساتھ فلاح کا لفظ ہے وہ تشکیل مقصد ادائی بنے گا اچھا۔ کیونکہ بد افلاح میں رکھتا ہاں فلاح تعلیم اس نے اس نے اپنے مقصد کو صاف کیا تو جس جس عمل کے ساتھ فلاح کا لفظ کہ پھر تو اللہ جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون معلوم ہوا کہ توبہ کے ذریعے سے صلاح نفس نصیب ہوگی تصفیہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تو نماز کا خشوع تسکیے کا باعث بن جائے تو جتنے اعمال قرآن میں بیان کہ جہاں جہاں فلاح کا لفظ ہے وہ سب اس کی نفس کی اصلاح کا جو ہے سامان ہوتا ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تقوی کے حاصل ہونے کی تین بنیادیں ہیں ایک تو اس سے رکاوٹ کی تین بنیادیں نفس ہے دوسرے شیطان تیسرے غلط ماحول اور ان تین چیزوں سے بچنے کے لیے پھر آٹھ طریقے ہیں چار کا تعلق حکومت انسان کی اپنی ذات سے اور چار کا تعلق اپنی ذات سے غیروں کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ شکل ہے تو چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں اسلام کے بعد میں جس کا امام غزالی محمد محمد ماحول اسی طرح فرمانا فرماتے ہیں کہ فطرے کے حصول کے لیے چار کام آدمی کو کرنا ہے کہ نسخہ بتا دیا نے تو اس سے پہلا پہلا کام مشارتا مشارتا کی پر حقیقت ہے کہ اپنے نسل کے ساتھ ایک شرط کا معاملہ کر لیں اور روزانہ صبح پانچ منٹ یہ طے کرے سوچے کہ اے نفس اور اے انسان تجھے آج ہفتہ نے زندگی کا نیا دن عطا فرمایا ہے کیونکہ رات کی موت تو بربت کی موت کے مشاغرے نیند اور صبح گانوے یا آخرت کے اندر بیدار ہونے کے مشاور حیات تو دعا بھی ایسی الحمد للہ لائن کرا جائیں گے تو سوچتے ہیں کہ زندگی کے لیے تجارت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ راشن مار پونجی بڑی اوقات قیمتی ہے سانس ہے قیمتی ہے میرا اور فرائض جو ہے وہ اساسی چیز ہے مراسم اس کی منفاط کی شکل ہے اور اگر اس میں کھوڑ ہوئی تو کوئی بات کی پریشانی بھی سوچتے ہیں یہاں اچھی آمدنی ہو گئی تو پھر جب کے شہر میں جا کر مجھ سے مزے مزے ہیں وہاں پر تو اپنے مقصد کے ساتھ یہ شرط کا معاملہ کرو اور اس کو سمجھ آئے کہ اللہ نے تمہیں موقع آتا فرمایا ہے اور تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو ساری شرط اس معاہدے کے بعد ایگریمنٹ یعنی کے بعد پھر دوسرا کام جو ہے وہ مراقبے کا ہے اور مراقبہ کا مطلب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں مراقبہ نہیں ابھی اس فرمایا رات بندہ تجیب کے جانا اللہ کا دھیان رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ آ نہیں پاؤ گے تو ہفتہ شان سے جب دھیان اس کا نہیں مراقبہ مراقبہ کا ترجمہ جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ دھیان رکھنا ویسے توجہ دینا حاصل ہے تو وہ جیسے دھیان جب جانا کے ہوتا ہے آپ دسترخوان خان میں بیٹھے ہیں دوڑا پسند کے کھانے لگی ہے کراچی کی تو وہاں بھی آپ مراقبہ کر رہے ہیں آپ کا دھیان ہے کہ بھی چھوٹ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ جو باقی نہ لے جائے کبھی اس پر کبھی اس پر یہ بھی آپ کا مراقبہ جیسے دلی دلی ایک بزرگ نے پوچھا کسی نے کہ آپ نے ملاقبہ کس سے سیکھا تو کہا دلی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چوہے کی طرف متوجہ ہوتی ہے دل کے پاس تو میں سمجھتا ہوں شاید شاید وہ اسی لیے اس کو بلی کہتے ہیں کہ دل کی طرف جیسے بلی کی نسبت دل کی طرف ہے کہ دل بندی کا حرف عملی ہے تو اسی طریقے سے حرکت کی بھی شکل ہے تو کہا کہ بلی سے مراقبہ سیکھا کہ کون تو حرکت نہیں دے گی ذرا برابر حرکت نہیں اس لیے کہ ایک مقصد اسے حاصل کرنا تو یہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے اس کی برکات کو لینا ہے تو سب سے یکسو ہو کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے کہ وہ اس لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں تاکہ ہمیشہ آنکھیں روشن رہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا رہے اس کو تو ذرا یہ کہ مراقبے کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دھیان رکھنا ہے کہ اس شرط پر طبیعت چلتی ہے نفس عمل کر رہا ہے اس کا دھیان ہے اور وہاں مراقبہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ رنگ چلتا ہے یہ غلط چلتا ہے یہ جو بچے کر رہا ہے یہ سب موہن مار رہا ہے موٹے موٹے ساتھوں میں یہ ناچ مار رہا ہے یہ غلطی کر رہا ہے یہ اور اس مراقبے کے ذریعے سے آپ جب اس پر واپس ہوں گے تو مت صدر محاسبہ کیجیے بعد میں آپ اور محاسبہ شام کے ٹائم ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ دن بھر میں کیا کمایا کیا کمایا جیسے بیپاری ہوتا ہے شام میں دن لگتا ہے کہ آج زیادہ نفع نہیں ہوا دس ہزار کمانا ہے پانچ ہزار جیسے دیکھتے ہیں کہ نفے میں پھنسا پہلے پندرہ روپئے نفع ہے اور آپ جو پندرہ دس کم کروا رہے ہیں تو نفے میں ہے ہم لوگ ہم نے جو گھاٹے کی شکل ہے مطلب نفے میں گھاٹا ہے یہ اصل میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں تو غرض یہ شکل ہے کہ شام کے ٹائم محاسبہ سب کہ کتنا کمایا کتنا گوایا کتنا حاصل کیا کتنا کھویا ایک بزرگ تھے جو آپے میں ایک دن سوچنے لگے کہ میری عمر ساٹھ ہزار سال ساٹھ سال کی ہو گئی ہے اور زندگی کی دن لگا سال اس کے بعد ایک اندازے تقریباً ساڑھے اکیس ہزار سال دن ہوتے ہیں تو آہ بڑی بے چین وہ کہنے لگے کہ اگر روزانہ کا ایک گنا پکڑ لیا جائے تو ساڑھے اکیس ہزار گنا اور جس کا کیا اس کا کیا حال ہوگا اس کے روزانہ پچاس اور پچاسوں دو گنا ہوتے ہیں جو خاص حضرت حضرت بندہ بزرگ ہیں جا رہے ہیں بے حد ہوئے کسی نے وجہ پوچھی ہوش میں آنے کے بعد تو فرمایا کہ تیس سال پہلے اس مقام پر ایک گنا ہوا تو وہ یاد آ گیا اس کی وجہ سے تو محاسبے کی کہتے اب محاسبے میں یہ معلوم ہوا کہ نفس نے بدماشی کی ہے نفس نے چالاکی کی ہے چال چلا ہے یہ تو اس کے بعد ضرورت ہے مواقع مواقبہ کے حقوق کر اس کو سزا دی جائے جیسے حاضر جی سن کے بچے نے یاد نہیں کیا تو اٹھا پٹک ہوتی ہے تو محاصرہ ہو جانے کے بعد پھر ضرورت ہے مواقبہ اب آپ نے آپ نے دیکھا کہ مقصد نماز نہیں پڑی ہے اور سنتیں چھوڑ دی جائیں گی اس سے کہیے کہ چالیس ہزار نفل مخلو آپ نے دیکھا کہ مقصد جیب میں پیسے تھے اور ایک محتاج کے سوال کے دے سکتا تھا نہیں کیا اس کے تاوان کے لیے اس سے کچھ نکلوائی تو مختلف شان کے جو ہے اس کے اوپر جرمانے مختلف شان کے فائن اس پر کیجیے گن اس پر لگائی تاکہ اس کی مستی نہیں کرے تو یہ چار کام اگر انفرادی طور پر آدمی کرتا رہا ایک مشارکہ کہ اس سے اگریمنٹ کرے دوسرا مراقبہ کہ اس پر دھیان دیتا ہے تیسرا محاسبہ کہ اس کا سروے حساب کرے اور چوتھا مراقبہ کہ اس کو سزا دے یہ چار کام روزانہ ہوتے رہے تو نفس شیطان اور ماحول کے درد سے بچ کر تقوی کی طرف آنے میں ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم